ہم صورتیں دیکھیں گے فتنے کی میں آپ کے سامنے آٹھ مختلف اینگل رکھوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ کس کس اینگل سے فتنے ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آج کیا اور پھر چند مثالیں آج کے دور کی بھی دیکھیں گے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہم کتنے فتنوں کے دور میں ہیں اور ہماری اولادیں کس کس کے ٹارگٹ میں ہیں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں سے ہم دیکھیں گے تو پہلی صورت فتنے کی کیا ہوتی ہے قتل کرنا یعنی ہراساں کرنا ڈرانا دھمکانا ساتھ ساتھ ہر چیز پہ چیک کرتے جائیے کیا آج مسلمانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے یعنی ان کو دھمکیاں دینا یہ ہر لمحے جو دھمکیاں آتی ہیں یہ کس چیز کی ہیں جنگ کے خطرے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہراساں کرنا پھر دوسری صورت اس کی ہوتی ہے عمل تشدد کرنا یعنی حقیقت میں مارنا اور اس کی مثالیں تو میرے سے زیادہ آپ لوگ خود ہی جانتے ہوں گے مجھے تو ایک رپورٹ ملی اور وہ کیا ہے کہ فلسطین کے ایک علاقے میں ایک دن میں دو لاکھ افراد کا کیما کیا گیا شہر کے اوپر ٹینک چڑھائے گئے بس ایک مثال دینے کے بعد میرے اندر تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اور خبریں سناؤں جو وہاں سے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنا پھر تیسری صورت ہوتی ہے فتنے کی ایسے حالات پیدا کرنا جن میں لوگوں کو گمراہ کیا جائے لوگ دین سے بھٹک جائیں الگ ہو جائیں اس کی مثال آپ کو میں دے دیتی ہوں میرے پاس ایک رپورٹ ہے کہ افغانستان میں جب حملے ہوئے وہاں کی چھوٹی بچیاں ان کو ایسے انجیکشن لگائے گئے کہ جس میں ورک سے پہلے ان کے اندر سیکشل ڈیزائرز آئیں اور اتنی زیادہ آ جائیں کہ پھر اس سے بے ہد ہو کے وہ غلط کام کریں گمراہ یعنی وقت سے پہلے سیکشل ڈیزائرز ان کے اندر کریٹ کی گئیں اور پھر اس کے نتیجے میں ان کو یہ کہا گیا کہ اب اس کا اظہار کرو اور یہ ہمارے مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم تو نہ جانے کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم پہ جو حملے ہیں آج جس فتنے کے دور میں ہم اور ہماری نسلیں ہیں اس کا شاید ہمیں یقین آ جائے تو میرا خیال ہے کہ ساری بیماریاں بھول جائیں اور اس بیماری کا صدمہ ہماری جان لے لے لیکن آج یہ حالات موجود ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے پھر اسی طرح چوتھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی سے دور کر دینا ہے آج یہ یعنی اسلام ہے لیکن مسلمان اس نظریہ حیات کے مطابق جینا نہیں چاہتے آج کے دور میں ایسا تو نہیں ہو رہا کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ان کو اپنے لائف سٹائل بورنگ تو نہیں لگنے لگے آج اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو فنیٹکزم تو نہیں لگنے لگا پھر پانچویں صورت کیا ہوتی ہے فتنے کی مسلمانوں کو کافرانہ طریقوں کو پسندیدہ بنانا کہ مسلمان رہے مسلمان لیکن اس کو اپنی زندگی میں جو طور طریقے پسند آئیں گے وہ کافروں والے آئیں گے اور چھٹا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کو خراب کرنا اخلاق خراب کیا جاتا ہے اور آپ کو شاید یہ چیز معلوم ہے کہ نہیں کہ اخلاق خراب کرنے کی سب سے کامیاب صورت کیا ہوتی ہے کہ کسی کو بے حیا کر دیں حیا اٹھ جائے نگاہوں کو اتنا گندا کر دو کہ لوگوں کے اندر حیا ہی نہ رہے پھر اسی طرح ساتواں طریقہ ہوتا ہے نشر و اشاعت یعنی یہ جو کمیونیکیشنز کے مینز ہیں نشر و اشاعت کے ذرائع سے انسانوں کے لیے حرام ممنوع کاموں اور دوسری اشیاء کو مرغوب بنانا یعنی میڈیا کس چیز پہ کام کرنے لگتا ہے کہ لوگ حرام چیزوں کی طرف راغب ہوں جو چیزیں ان کے لیے اسلام میں منع ہیں وہ خوبصورت اشتہاروں کے ذریعے سے ان کے سروں پہ لاگو کر دی جائیں اور وہ ایسی چیزوں کو پسند کرنے لگے اور پھر آٹھواں طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے قوانین بنانا جن سے حرام حلال میں بدل جائے دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ اس ایک ایک طریقے پہ الگ الگ بات کروں لیکن وہ گنجائش نہیں دیتا اس چیز کی نہیں لیکن صرف اتنی بات ضرور کہوں گی کہ آج جس دور میں ہم ہیں یہ مغلوبیت کا دور ہے آج ہم مسلمان کہنے کو مسلمان لیکن ہمارا حال جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے چاروں طرف سے ہم پسے ہوئے وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز سے پیش کیا تھا آج لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں آج کے دور میں جتنی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو کہ اپنے نظریات کو عام کریں اپنی کتاب کے پیغام کو عام کریں اتنی شاید ہی کسی دور میں تھی اس کے لیے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو خود یقین ہونا چاہیے اپنے نظریہ حیات کی سچائی کی دلیل ہونی چاہیے ان کے پاس کہ کیا واقعی یہ اسلام ایک سچا دین ہے بھی کہ نہیں اس کے طور طریقے آج کے دور میں قابل عمل ہیں بھی کہ نہیں سب سے پہلے خود کو یقین دلانا ہے اور آج ہماری نسلیں غیروں کے نظریات کی ترجمان بن گئیں ان کی زبان بولنے لگے ان کے نظریات ان کا رہن سہن ہم نے ان کو دنیا کی تعلیم کے لیے بھیجا ایسی جگہوں پہ کہ چلو ان کی دنیا سنور جائے کچھ پڑھ لکھ جائیں لیکن نتیجہ کیا نکلا آج ان کے اندر وہ مٹھاس نہیں جو ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے آج ان کے اندر وہ حسن نہیں جو اخلاق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے آج رشتوں کی تمیز نہیں آج وہ حقوق و فرائض کے اندر اعتدال نہیں رہا آج ان کی زندگی کیا ہے کھانا پینا پہننا عیش مستی آج ہم نے کیا کیا ہم نے اسلامی تہذیب کے خوبصورت چہرے کے اوپر ایک نقاب ڈال دی وہ خوبصورت دور چھپ کے آج لوگوں کی نگاہوں سے یاد رکھیے کہ آج کے دور کا جہاد مسلمان کو مسلمان بنانا ہے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے نظریں خراب ہو گئیں چاروں طرف بے حیائی اخلاق خراب ہیں اس طرح بے حیائی عام ہو رہی ہے یہ جو میڈیا کی بات میں نے آپ کے سامنے کی آپ صرف اپنے ملکوں کے میڈیا کو ہی اگر دیکھ لیں تو آپ اس چیز کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ ہر چیز اخلاق کو خراب کرنے کی خاموش کوشش دکھے گی باہر نکلے بڑے بڑے سائن بورڈ نگاہیں اوپر اٹھتی ہیں لیکن رب تک نہیں جاتی بسنت کے نام پہ نگاہیں آسمان پہ لگتی ہیں لیکن رب کو نہیں پہچانتی اور عورت کو لانچ کر دیا پروڈکٹ بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کر دیا کہ آؤ دیکھو اس کو اس کو خرید لو آدھا ایڈ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ایڈ ہے کس چیز کا ہر ایڈ ایسے لگتا ہے کہ عورتیں بک رہی ہیں اخباروں میں کیا ہے آپ ذرا صرف ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں چلو فارغ بیٹھے ہیں صبح اٹھنے سے شروع کریں جب اپنی مرضی سے ہم اٹھتے ہیں تو اس کے بعد کیا پکڑتے ہوں گے اخبار اٹھا لے کیا دکھتا ہے اخباروں میں بڑی بڑی تصویریں کیا ذہنوں پہ اثر نہیں چھوڑتی ہوں گی کیا یہ فتنہ نہیں ایک خبر آپ پڑھ لیتے ہیں نا سارا دن اس کا اثر آپ کے ذہن پہ رہتا ہے تو کیا جو اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں وہ کیا ہیں چلیں ٹی وی دیکھتے ہیں میڈیا کھول لیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اخلاق نہیں خراب کیے جا رہے فن کے نام پہ کیا ہے میوزیکل نائٹس یہ مسلمانوں کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں بڑے بڑے لوگ مشہور و معروف لوگ اب ایسی نائٹس منا رہے ہیں کہ جس کی شرط کیا ہوتی ہے کہ کوئی آنے والا لڑکا کسی لڑکی کے بغیر نہیں آ سکتا نماز کے وقت میں اب نماز بھی پڑھتے رہیں زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ بھی دیتے رہیں لیکن آپ ایسے معاملات اگر اپنی زندگی میں پیش کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے نہ تو اشد من القتل فرعون نے تو اولادوں کے قتل کروا دیے تھے نا آج کے دور میں اولادیں موجود ہیں لیکن ان کے ذہن معاف ہو چکے تو بات صرف یہی ہے کہ ہم اپنے حال پہ غور کریں بھول پانے کی زندگی چھوڑ کے حقیقت کی دنیا میں آنے کی ضرورت ہے اور جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں اس میں جتنا تعفن ہے آنے والے وقت ہمیں کیا خبریں دے رہے ہیں صرف اس موضوع پہ ایک آخری چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا عنوان کیا ہے میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کے بچے اشتہارات کے نشانے پہ یعنی یہ جو کمرشلز دکھائی جاتی ہیں ٹی ویز پہ اور میڈیا پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اس نے لکھا ہوا کہ جو چیز صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہے شہرت صارفین کون ہوتے ہیں جو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ایسے ایڈز بنواتے ہیں وہ ہے شہرت اس وقت اقتصادیات یعنی منی میکنگ ہمارا ایمان بن چکا ہے اور یہ چیز اس وقت اور خوف زدہ کر دیتی ہے جب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شہرت کا نشانہ ہمارے معصوم بچے ہیں اس زمانے میں ہمارے بچوں میں اشتہارات کا زہر اتارا جا رہا ہے جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں بچے بالکل معصوم ہوتے ہیں چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو یعنی غیر مسلموں کے بھی بچے ہوں تو وہ بھی معصوم ہوتے ہیں مسلمان بچوں کو دوہرے چیلنج کا سامنا ہے ایک طرف تو وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی باہر کی دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کا مذہب سچ ہے نا یعنی آج ہمارے بچے دوہری کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر کی دنیا دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور ہی دنیا ہے اور دوسری طرف آتے ہیں تو اللہ کا دین بچے ہمیں اس چیز کی یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا عجائبات سے بھری ہے بچے ہمیں مسکراہٹ دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کی لابھ متنا ہی یعنی نہ ختم ہونے والے سوالات اور ان کی ضرورتوں سے گھبرا جاتے ہیں یعنی بہت ڈیمانڈز ہیں نا بچوں کی یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے اور یہی سب کچھ ہمارے اندر بچوں کے پیار کو بڑھاتا ہے ہم اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور ان کو احترام سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا ہے آج کل کے تیز رفتار زمانے میں بچوں کی پرورش کرنا بلا شبہ بہت مشکل ہے اچھا ہو یا برا بچوں کو باہر کی دنیا کا سامنا ہے گھر اور معاشرے کی آوازیں پوری دنیا کی آوازوں کے شور میں شامل ہو جاتی ہیں سچ ہے نا یعنی گھر میں جتنا بھی آپ چیخ چکار کر لیں جب باہر نکلتے ہیں تو وہ رنگ آنے لگتا ہے اور ہمارے بچوں کی توجہ کا مرکز ہو جاتی ہے یہ دنیا بدقسمتی سے ان آوازوں میں سب سے زیادہ وہ آوازیں ہوتی ہیں جو کچھ فروخت کر رہے ہیں یعنی بیچنے والے ایڈز بنوانے والے ہماری نظروں کے سامنے ایک نسل یہی آوازوں کے سامنے پروان چڑھ رہی ہے زیادہ تر بچے اپنا زیادہ وقت دو جگہ گزارتے ہیں یا تو ٹی وی کے سامنے یا پھر کلاسوں میں اب یہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو مارکیٹنگ مٹنس ویسٹ ویو پریس نائنٹی فائیو کی ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ بچے پچاس سے یعنی ففٹی سے لے کے ہنڈریڈ ایڈز روز دیکھتے ہیں اور اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ ایک سال میں ٹوینٹی تھاؤزینڈ سے فورٹی تھاؤزینڈ ایڈز بنتے ہیں یعنی ایک بچہ ایک سال میں تقریباً فورٹی تھاؤزینڈ ایڈز دیکھتا ہے کوکا کولا بنانے والی کمپنی نے حال ہی میں کولورا ڈوسپرنگ اسکول یعنی کوئی اسکول کا نام لکھا ہوا ہے اسکول ڈسٹرکٹ کے اعلی حکام سے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں یعنی سگنیچر کیے ہیں کسی اسکول والی کمپنی سے اور اس کے اندر کیا چیز سائن ہوئی ہے کہ جس کے تحت وہ کوکا کولا کی پروڈکٹ کو بڑھانے میں مدد کریں گے کچھ پیسوں کے بدلے میں اور سینکڑوں سے اس سلسلے میں کوشش ہو رہی ہے یہ ڈسٹرک کوک پرابلم ہارمنگ میگزین کی رپورٹ ہے پھر لکھتے ہیں کہ اشتہارات بچوں کے ذہنوں پر جو نقش چھوڑتے ہیں ان کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے نہ ہی ماں باپ اور نہ ہی استاد اس سے آگاہ ہیں کہ ننے بچوں میں کے ذہنوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہالی ووڈ اور نینٹینو ان کی فوجوں سے لڑائی کی جائے خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اس میں ساتھ دے رہے ہیں ہمارے گھر ان الیکٹرانک پرزوں سے بھرے پڑے ہیں اکثر گھرانوں میں باربی اور بارنی تو مل جاتی ہیں لیکن بچوں کی اسلامی کتب نہیں ملتی یعنی آج باربی ڈالز پورے کمرے بھرے ہوں گے ان کی بکس موجود ہیں لیکن اسلامی بکس نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں ہم لوگ ہر چیز پر خرچ کر لیتے ہیں سوائے اسلامی تعلیم کے یہ قدرتی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو تکلیفوں سے بچانا چاہتے ہیں والدین بننا بھی بچوں کی طرح نئی دریافت کا نام ہے ہم ہر چیز کو اپنے بچپن کی یاداشتوں میں دیکھتے ہیں جن میں سارے پیار اور خوف شامل ہیں ان یاداشتوں میں ہمیں آج کل کی ہر چیز کی زیادتی کا جواب بھی مل سکتا ہے بچوں کو صرف توجہ پیار اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس آرٹیکل کے لکھنے والے ایک ایسے گھر کو بھی جانتے ہیں جہاں چھوٹے بچے ہیں اور جن کے گھر میں کبھی ٹی وی نہیں آیا اور وہ کیلیفورنیا میں پیدا ہونے والے بچے کبھی کسی تصوراتی پارک میں نہیں گئے جیسے ڈزنی لینڈ اور وہ بچے ایک نارمل اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کے کچھ نظریات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایک آج کے دور میں بھی ایک گھرانہ ایسا ہے جو کیلیفورنیا میں رہنے کے باوجود بھی بچوں کو بالکل نیچرل وے میں پال رہے ہیں اور ان کے بچے بہت زیادہ اچھے طریقے سے پل رہے ہیں اپنے ٹی وی وی سی آر اور نینٹینڈو اس کو فروخت کر دیجیے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ٹی وی کو بند کرنے کی وجہ اس کو بامانی مصروفیات کا مشورہ دیں اپنے بچوں کو پھر انہوں نے کچھ ٹپس لکھی ہیں اسلامی کتب خریدیں سافٹ ویئر لیں ہر مہینے کے بجٹ کا کچھ حصہ اس کے لیے خاص کریں بچوں کے لیے اسلامی لائبریری بنائیں ایک بڑا ڈبہ کھریون کاغذ کا دستار سلائی کا ڈبہ خریدیں بچوں کو آرٹ کے کام کی طرف راغب کریں یہ سر میں آلٹرنیٹس دے رہے ہیں کہ واقعی اگر آپ بچوں کو اس کلچر سے اور اس جلغار سے نکالنا چاہتے ہیں تو کچھ دینا پڑے گا نا کریٹیوٹیز لائیے کچھ ایسے کام کیجیے کہ جس سے واقعی وہ محسوس کریں پھر سوتے وقت ان کو کہانیاں پڑھ کر سنائیں پھر ان کہانیوں پر ان کے ساتھ گفتگو کریں ضرورت مندوں کی مدد کے نئے طریقے اختیار کریں بچوں کو بتائیں کہ کیسے وہ فلاں علاقے کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں وہاں مدد کریں اور بچوں کے کپڑوں سے لوگوں کو مٹا دیں یعنی کو تصویریں یا کچھ ایسی چیزیں اور بچوں کو بتائیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں بچوں کو پاک لے جائیں ان کے ساتھ کھیلوں میں حصہ ڈالیں اور کم از کم ایک وقت نماز سب گھر والے ایک ساتھ پڑھیں والفتنہ تو اشد من القتل حقیقت یہی ہے کہ اگر فتنوں سے بچنا ہے اگر دین اور نظریے کے اختلاف کے فرق کو ختم کرنا ہے تو پھر آج ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی یاد رکھیے آج ہمیں اتنا خطرہ دشمن کی تلواروں سے نہیں جتنا ان کے میوزیکل انسٹرومینٹ سے آج ان کا ہدف ہمارے ملک نہیں ہمارے ذہن ہیں آج وہ اس لیے نہیں ہم پہ انگلیاں اٹھاتے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں آج ان کا ٹارگٹ یہ کہ اسلام کو ختم کر دیں اسلام رہے گا تو ان کے نظریات نہیں پنپیں گے اور ایک سلو پوائزنگ ہے جس کے اندر آج میں اور آپ جی رہے ہیں اور کتنے اطمینان سے جیتے ہیں یہ کہہ کے کہ چھوڑو سب کرتے ہیں ہمیں بھی کرنا ہے تو لہٰذا ضرورت ہے اس وقت اجتماعی کوششوں کی مجاہدے کی اللہ تعالی ہمارے اوپر اہم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس ذمہ داری کو پہچانے تلاوت سنتے ہیں يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ایک بار ذرا پھر اس آیت کو پیچھے سے ملا کے دوبارہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 191 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقتلوہم حیث سکفتموہم و اخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل اور ان کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ اور وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے قتل کے ارادے سے ان کے سامنے آ چکے اور ان کو مارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو اور اگر انہوں نے کسی جگہ سے تم کو نکالا ہے تو تم بھی ان کو نکال دو یعنی مسلمانوں کو اگر انہوں نے مکہ سے نکالا تھا یا حرم میں آنے کی اجازت نہیں دی سن چھ ہجری میں خدیبیہ کے موقع پہ تو پھر ان کو بھی اس سے آنے سے روکو اشد من القتل اور فتنہ قتل سے زیادہ ہے برا ہے فتنے کو اگر ہم یہاں کفر کے معنوں میں لے لیں تو بھی ٹھیک ہے پروسیکیوشن مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا زیادتی کرنا یہ اس سے بھی برا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ قتل سے برا کیوں ہے تو اس کا جواب کیا ہے کہ قتل میں تو کسی ایک انسان کا قتل ہوتا ہے لیکن فتنے میں ہزاروں مسلمانوں کے اسلام کا قتل ہو جاتا ہے تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آیا کوئی کفر کی طرف سے پابندیاں لگیں یا اسلام کی وجہ سے کوئی مشکل حالات آئے تو بہت سارے لوگوں کا دین بدل گیا فتنوں کا دور اپنے آپ کو اسلام پہ رکھنے کے لحاظ سے بہت مشکل دور ہوتا ہے ہم اپنے قریب کے دور میں بھی اگر دیکھیں اور دور میں بھی دیکھیں جب کبھی کوئی ایسی مشکل آئی کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے مزید خلاف ہو گئے تو بعض مسلمانوں نے اپنے نام تک بدل دیے سنتوں کو ترک کر دیا اپنے ظاہری حلیے کو اس طرح کا کرنا چاہا کہ جس کی وجہ سے وہ کسی طرف سے بھی مسلمان نہ دکھیں تو لہٰذا و تو شد من القتل قتل اگر ایک انسان کی موت ہے تو فتنہ کسی نظریہ حیات کی موت ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے دین کو بھی صحیح طرح سے سمجھنے سے انکار کر دیں اور ان کو اپنا دین جو ہے وہ ایک بوجھل دین لگے اس سے بڑا فتنہ کسی اور کے اوپر کیا آ سکتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاتل مسجد الحرام اور ان سے مسجد حرام کے قریب جنگ کی ابتدا نہ کرنا یعنی یہاں سے اب ادب جو سکھائے جاتے ہیں مسلمانوں کو جنگ کرنے کے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ مسجد حرام الامان ہے حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہونا تھا اور وہ موقع تھا اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو حرم کے اندر آ گیا اس کو محفوظ کیا جائے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ مکہ جو ہے حرم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے تو جنگ کی صورت میں عموماً مرکز کے متاثر ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو لہٰذا فرمایا کہ اس یونٹ کو ہلاؤ نہیں اس کو عبادت کے لیے ہی خالص رکھ دو اور تم اس میں جنگ کرنے کی کوشش نہ کرو تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حرم کے اندر الحاد کرنا یا وہاں لڑائی جھگڑا کرنا یہ درست نہیں اس کی اجازت نہیں یعنی جنگ کی حدیں بتا دی گئیں کہ حرم میں نہیں کرنا تو کیا نہیں کرنا بالکل پھر اس کے اگلا سوال ذہن میں آتا ہے اچھا کوئی اگر کر دے جیسے خدا نخواستہ دور میں اگر حرم میں جا کے ہاتھ کرے اور تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے وہاں جا کے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا حتیٰ یوکاتلو تلو کمفی یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑائی کریں اس سے کیا پتہ چلا کہ حرم کے اندر تم جنگ کی لڑائی کی ابتدا نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ کریں تو پھر جواب دے سکتے ہو یعنی اس وقت سعودی گورنمنٹ ہے اس کو اختیارات حاصل ہیں کہ اگر کسی وقت وہاں کسی نے لڑائی جھگڑا کیا یا وہاں تنگ کیا کسی کو تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے یا وہاں ہاتھ بھی اٹھ سکتے ہیں آپ کبھی حرم میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا پولیس وہاں بھی ہوتی ہے غلط کام کرنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو پکڑا جا سکتا ہے پھر فرمایا فن کا تلو کم فخت اور اگر وہ لڑیں تم سے تو قتل کر دو کہاں حرم میں یعنی حرم کے اندر الحاد کرنے والے کی سزا موت آج بھی اگر وہاں جا کے کوئی مسلمانوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا وہاں کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے حکومت کو اس چیز کی اجازت ہے پھر ان کو قتل کر دے کیوں اب دیکھیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا یا جو اللہ کے گھر کو برباد کرنے یا اس کی حرمتوں کو پامال کرنے تک پہنچ گئے تو سوچئے کہ اس کا زندہ رہنا اسلامی نظام کے راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہو سکتی کیا اور اللہ تعالیٰ نے خود جواز بھی دے دیے کہ کزالی کا جزا الکافرین کافروں کے یہی جزا ہے یعنی انکار کرنے والے پھر ان کو اس سے زیادہ اور کیا جزا ملے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا اللہ کے گھر کی حرمت کو بامال کرنے کی کوشش کی اسی طرح آپ دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ کرنے کا حکم تھا وہ یہی تھا کہ آپ وہاں ہتھیار نہیں اٹھائیں گے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک اس کی حرمت کو اٹھا لیا گیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ قیامت تک کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا پھر فرمائے ان انتہ پھر اگر وہ باز آ جائیں کون باز آ جائیں کفار باز آ جائیں سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز سے باز آ جائیں پہلی بات یہ کہ مسلمانوں پر تشدد سے باز آ جائیں یعنی مسلمانوں کو اب تکلیف وہ نہ دیں دوسری بات ہے جنگ سے باز آ جائیں یعنی جو انہوں نے ارادہ کیا تھا جنگ کا وہ نہ کریں اور تیسری بات یہ کہ کفر سے باز آ جائیں یعنی اسلام قبول کر لیں ان تینوں صورتوں میں کیا ہے فَإِنَّ اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کفار اللہ کی رحمت اور مغفرت کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں تو دو صورتیں اس کی پتہ چلی کفر کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ظلم کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کافر پہ کیسے رحمت اور مغفرت کا معاملہ کرے گا تو اس کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا ہے نا رحمت ساری زندگی جو پیچھے کر چکے تھے اب اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا دوسری صورت کیا ہے تشدد اور ظلم کا قصاص معاف کر دیا جائے گا یعنی اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو پھر پچھلے دور میں جو کچھ بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا یا اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کی کوشش کی اس کے اوپر ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور تیسری بات یہ کہ ان کی دیت معاف کر دی جائے گی پھر اس کے بعد فرمایا وقات ہی اور لڑو ان سے کن سے کفار سے کون سے کفار جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں یعنی کافرانہ طور طریقوں کام کر رہے ہیں یہاں سے اب آگے کون سی جنگ شروع ہو رہی ہے اوفینسو ابھی تک جو ہم نے صورت دیکھی وہ کون سی تھی کہ دشمن آ گیا ہے حملہ کر چکا ہے اب تم اپنے آپ کو اس کے حملوں سے بچا لو اور اپنا دفاع کرو اور ایک سراسر جائز بات ہے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں اجازت دی گئی جنگ کی اور کتال کی تو آپ بتائیے کہ کیا آپ کو دشمن مارنے آ جائے اور آپ بیٹھے رہیں گے گھر میں تو اب ایک کاکروچ کو نہیں چھوڑتے آپ اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا سکون برباد کرے گا وہ حلل ڈالے گا وہ آپ کے گھر میں فساد برپا کر دے گا آپ کے کھانے پینے میں آ جائے گا تو ایک کاکروچ سے نقصان زیادہ پہنچتا ہے یا پھر ایک مفسد انسان سے تو یہ فطرت کا اصول ہے کہ ان کو مار دو اب دوسری صورت کیا ہے کہ وہ آیا نہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کر رہے اپنے نظریات کو عام کر کے یا مسلمانوں کے دین سے ان کو ہٹا کے تو پھر اس صورت میں ایک اور استثنا ہے یعنی ایک اور رخصت ہے وہ کیا وقات لوہم حتلا لا تکون فتنہ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ جہاد کب تک جاری رہے گا اس کی پابندیاں کب تک رہیں گی جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جہاد کب تک جاری رہے گا اس کی یہاں صورت بتائی گئی پہلی کیا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے دوسری چیز وہ یقون الدین اللہ اللہ کا دین بلند ہو جائے یعنی ان ٹکڑوں پہ بھی اسلام آ جائے وہاں بھی اللہ کا نظام قائم ہو جائے تو اسلامی جہاد کب تک جاری رہے گا جب تک ظالم اور جابر قوتیں ختم نہ ہو جائیں دوسرا درجہ اس کا کیا ہوگا جب تک اسلام کو وقار اور غلبہ حاصل نہ ہو جائے اور تیسری صورت کیا ہے کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور یہ جو بات کہی گئی کہ دین سارا اللہ کا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو مراد کیا ہے اس سے کہ بندے رب کے دین اور اس کے قانون کے متی ہو جائیں فتنے سے مراد وہ حالت کہ جس میں دین اللہ کی بجائے کسی اور کا ہو جائے لیکن کب تک کوشش کرنی ہے جب تک کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے جب وہاں اسلام آ جائے اور یہ جو کتال ہوگا یہ پھر تبلیغ کے ذریعے سے ہوگا اچھے ایٹیکیٹس کے ذریعے سے ہوگا ہاں فن انتہا پھر اگر وہ باز آ جائیں کس چیز سے اسی تمام چیزوں سے یعنی کہ اللہ کے کلمے کی بجائے اپنا کلمہ بلند کرنے سے تو پھر فلاح ادوان اللہ الظالمین پھر نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں پر ظالم لوگ پھر اس چیز کے لیے رکیں گے ادروائز کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کا قدیم غالب آ جائے اور لوگ اپنے اس کافرانہ رسم و رواج اور طور طریقوں کو چھوڑ دیں اور مسلمانوں کو دبانا چھوڑ دیں پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ پوری چیز ہم سامنے رکھیں تو اسلام کا ایک خوبصورت سا رخ سمجھ آتا ہے پوری باتوں کو اگر میں پائل اپ کر دوں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رہنے سہنے کا طریقہ دیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے جو اس طریقے کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کے ساتھ جہاد ہوگا پھر اسلام جہاد کرنے کے جو مقاصد ہمیں بتاتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو فرض قرار دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ہی وہ نظام حیات ہے جو لوگوں کو نجات دے سکتا ہے اب دیکھیے کہ اسلام نے جو زندگی گزارنے کے اصول دنیا کو دیے وہی ہے اصل میں کامیابی کے راستے لیکن جب لوگ اس کو نہیں پاتے اس کے بیچ میں ایک رکاوٹ ڈالتے ہیں تو پھر بے چینی آتی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ صرف صحابہ کرام کے دور کی چند چیزوں کو شیئر کروں کہ کسی بھی ملک کے اندر امن چین کب آتا ہے جب وہاں رہنے والے پرسکون ہوں وہاں کوئی غریب نہ ہو وہاں لوگ اخلاقی اعتبار سے اچھے ہوں آج دیکھیے پوری زمین پہ فساد ہے نا زہر الفساد والی کیفیت ہو گئی چاروں طرف فتنے ہیں فساد ہیں جن کے پاس دولت ہے وہ اور دولت لینے کے شوق میں ہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو پانا چاہتے ہیں جو ایک بڑی مملکت کے مالک ہیں وہ دوسری مملکت بھی اپنے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو کسی بھی دور کا بہترین منظر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کا دور دیکھیے وہ اسلام جس کو اللہ کے اللہ علیہ سلم نے شروع کیا اس کا عروج ہمیں دکھتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دکھتا ہے کہ جو ہر لحاظ سے اس زمین کے اوپر رہنے والے لوگوں کے لیے بہترین دور تھا آج اتنی ترقی کے باوجود اتنی انوینشنز کے باوجود وہ سکھ چین نہیں دکھتا جو ان کے دور میں تھا اگر ہم اس کو سب سے پہلے دیکھیں معیشت کے اعتبار سے یعنی منی وائز کیسا تھا تو آپ سب اس چیز کو سن کے شاید حیران ہوں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کے وسلم کے دور میں پیٹ پر پتھر باندھ کے پھرتے تھے بھوک کی وجہ سے غربت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ حال ہو گیا کہ زکوٰۃ کا مال لے لے کے لوگ پھرتے لیکن اس کو وصول کرنے والا کوئی نہ ہوتا یعنی ایسے اصول و ضوابط بنائے کہ دولت کی کثرت ہوئی اور ایسا کب ہوتا ہے جہاں لوگ اپنی زکوٰۃ عام کریں جہاں غریبوں کے ساتھ صدقات اور خیرات کا نظام رائج کیا جائے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں دولت عام ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سیاسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیسا دور تھا تو آپ کو شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں ایک بہترین لیڈر نظر آئے گا کہ جن کی آنکھوں میں سیاہ ہلکے پڑ گئے گالوں پہ نشان پڑ چکے تھے رو رو کی وجہ سے اس غم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری رائیت کے بارے میں جب پوچھے تو کیا حال ہوگا یعنی اتنے بہترین لیڈر اس دور کے کے تھے آج حکمرانوں کو دیکھیے ذرا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ آج واقعی لگتا ہے کہ حکمران اپنے آپ کو ایک بوجھ میں محسوس کرتے ہیں حضرت عمر ثانی جو ہیں ان کو جب خلافت کی ذمہ داریاں دی گئیں تو اس سے پہلے وہ ایک موٹے تازے یعنی شہزادے تھے اور جب خلیفہ بنے تو اتنے دبلے ہو گئے کہ جسم پہ کہیں چٹکی بھریں تو گوشت نہیں ملتا تھا کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری ایک ایک چیز ہم سے پوچھی جائے گی اس وقت ان لوگوں کو جب خلافت کی خبر ملتی تھی تو ان پہ غم تاری ہو جاتا تھا آج تو ہم جشن مناتے ہیں نا کہ ہم جیت گئے لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر وہ ایسی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو خوش ہونے کی بجائے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیں بہترین دور تھا راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تھا عمر تجھ سے اس کا سوال ہوگا تو بات یہی ہے کہ اسلام ہی وہ نظریہ حیات ہے جو لوگوں کو امن دے سکتا ہے اسی لیے جہاد فرض کیا گیا کہ دیکھو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کوئی خلل ڈالیں لوگوں کو اتنے بہترین نظام سے جو لوگ محروم کرتے ہیں وہ تو اپنے اپنے ازم بنا سکتے ہیں نا کیمونزم بنا سکتے ہیں ڈیموکریسی بنا سکتے ہیں سوشلزم بنا سکتے ہیں اور ہر ازم یہی تصور کر کے بنایا جاتا ہے کہ یہ انسانیت فلاح کا ہوگا کہیں انسانی آبادی پہ کنٹرول کرنے کی باتیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہماری بھی زندگیاں اور اس پوری دنیا میں اسلام آ جائے تو جو خیر اس زمین پہ آئے گی اس کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو لہٰذا اسلام نے انسانوں کو ایسا نظام دیا جس میں فلاح اور بہبود تھی اور پھر دوسری بات یہ کہ انسانی زندگی کے اصل مقصد کو یہ نظام پورا کرتا ہے پیدا کیوں کیے گئے وما خلق الجن والانس الا علیبون اور مسلمان ہونے کے ناطے سے کن تم خیر امت نخرجت للناس تاہم رو ن عن المنکر اسلام پہ عمل کریں گے تو زندگیاں امن میں آئیں گی بیلنس لائف ہوگی نہ مال کے پیچھے سارا دن بھاگتے رہیں گے نہ گھروں کے پیچھے بھاگیں گے نہ کپڑے سلوانے کے لیے ہر وقت فکر لگے گا یہ ساری خرافات کب آئیں ہمارے اندر جب اصل مقصد بھول گیا تو اسلام وہ مقصد حیات لوگوں کو یاد دلاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ نظام جو ہے جس کو اسلامی نظام ہم کہتے ہیں اس کی تشریح خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کر دی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نظام کو غالب کرنا کیا ہے اللہ کی کتاب کے نظام کو لاگو کرنا جتنی لوگوں کی زندگی اس کتاب کے مطابق ہوگی اتنا ہی وہ بلند ترین مقام پہ جائیں گے پھر آپ دیکھیے کہ جتنی حقوق کی ضمانت اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی کسی اور قانون نے نہیں دی ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس ہم کہتے ہیں انیمل رائٹ لیکن آپ سارے رائٹس کے دعوے ایک طرف کر کے اور دوسری طرح اسلامی نظام دیکھیں کہ کون کس کے رائٹس کو کہاں تک پروٹیکٹ کرتا ہے تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کائنات کی فلاح اور بقا کا راز اسلامی قانون اور اسلامی اصولوں پہ عمل کرنے میں پھر آپ دیکھیے کہ امن و ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے قابل کرتا ہے انسان آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں کرائمز کو روکنے کے لیے شراب کی پابندی پہ آپ کو پتہ ہے کتنی تحریکیں اٹھیں کہیں انشاءاللہ آپ کو لکھواؤں گی اور آپ خود دیکھیں گے کہ لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے نان مسلم ملکوں میں بھی کہ شراب لوگ چھوڑ دیں پینا نتیجہ کچھ نہیں ہوا بالآخر اس کو جائز کرنا پڑا لیکن اسلام نے جو طریقہ دیا آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے لوگوں نے چھوڑا تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام کے نظریہ جہاد کو ذہن میں رکھنا چار مقصد سمجھ میں آتے ہیں اسلامی جہاد کے لکھ لیں تاکہ پھر جب کوئی آپ سے اس موضوع پہ بات کرے اگر تو کم از کم آپ خود تو مطمئن ہو ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم خود اپنی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے تو ہم دوسروں کے ساتھ کی باتیں سن کے پھر متاثر ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی شاید اسلام ایک ٹیررزم ہے اور اسلام کے اندر ہی ایسی چیزیں ہیں تو پہلا اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں اسلام کا کلمہ بلند کرنا لا الہ الا اللہ ہر ملک کے جھنڈے کے اوپر اسلام کا نام جب تک نہیں آئے گا یہ مشن پورا نہیں ہوگا اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام ہوگا اور یہ وقت وہ ہوگا کہ زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی اور آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی کیونکہ جہاں اللہ کا نظام چلتا ہے وہاں پھر رحمتیں بھی آتی ہیں دوسری چیز ہے اسلامی نظام زندگی کو نافذ کرنا یعنی طرز زندگی بھی پھر اسلامی ہو ہمارا حال نہیں ہے کہ نام کے مسلمان کیا آج کے مسلمانوں کو مسلم ملکوں میں مسلمانوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کیا اسلامی نظام زندگی ان کی زندگیوں میں رائج ہے آپ بڑے جوش سے جاتے ہیں کہ چلے ہم وہاں موو ہو جاتے ہیں اور وہاں اسلامی ملک ہے یاد رکھیے دل اسلامی ہونا چاہیے ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ دریاؤں کو بہنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہاں آپ کو بند باندھنے پڑتے ہیں باہر جتنی کرپشن ہے برائی ہے اور جتنے دنیا میں فتنے میں اور آپ نہیں روک سکتے لیکن کم از کم ہم دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں اور دیواریں باہر کی نہیں اندر کی چاہیے اپنی نسلوں کے دلوں میں ایمان اپنے دلوں میں ایمان جب ماں باپ کی زندگی دین پہ ہوگی بچے خود بخود اس نظام کو لیں گے بچہ پہلے دن آپ کی کوک سے آیا آپ کے گھر میں رہا باہر تو وہ کبھی گیا ہوگا آپ کے گھر میں کتنا نظام ہے اسلام کا کتنی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی ہے یہ چیز ان شاء اللہ تعالیٰ بچوں کو اللہ کے دین پہ لاتی ہے تیسرا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو ظلم و تشدد سے بچانا اب آپ بتائیے جن ملکوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کیا پھر وہاں جواب نہیں دینا اس کا یہ تیسرا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے اور جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے حالات کے مطابق پھر وہ کام وہاں ہوتا ہے اور چوتھا مقصد ہے اسلامی جہاد کا کہ مسلمانوں کو گمراہی سے بچانا اس میں میں اور آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم عام درجے کے لوگ ہیں نا ہمارے ہاتھوں میں ملکوں کی باغ ڈور نہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں فلاں ملک میں مسلمانوں کا جھنڈا کیوں نہیں لہرایا کیونکہ یہ ہماری لمیٹیشن سے اوپر ہے ہاں ہم ایک کام کر سکتے ہیں اور وہ کہہ کے مسلمانوں کو گمراہیوں سے بچانا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ یہ چار جو مقاصد آپ نے سنے آپ کو یہ دیکھ کے کیا لگا کہ اس میں کوئی بھی غیر فطری ہے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیا یہ ناجائز کوئی بات لگی نہیں سراسر انصاف والا ہے